حاتم یعنی ابن اسماعیل نے ہمیں بن نبائی سے حدیث بیان کی مجھے خبر دی انہوں نے کہا میں نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکسٹھ